دیکھنے میں کانوں سے سننے میں جسمانی میں جراثی کے پہلوانی بڑھانے میں اترتا ہے کوئی اعلان میں بتایا ہے مقابلے لیکن ان کے بتیس ساتھوں میں ایک سال کے اندر سے شروع ہو جائے تو مجھے کسی کبھی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ تو کمزور کا کمزور اگر کسی غریب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ کمزور انسان اگر مانتی دنیا اور مانتی کے ساتھ جڑتا ہے تو کیونکہ کمزور ہے کمزور ہوتا ہے لیکن دنیا کے جتنے آس ہیں یہ سب ان سے کہا جاتا ہے کہ دو کام ہوتا ہے انسان ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک کام ہوتا ہے اور رب ان سے کہا جاتا ہے کہ کسی کا موقع ہے تو یہ انسان اگر اوپر جاتا ہے اور انداز سے جڑ جاتا ہے کیونکہ یہ کمی ہو جاتا ہے اور پھر یہ دنیا کے اخبار اور کو مادے سے جوڑتا ہے دکان سے مال سے حکومت سے پیسے سے چیزوں سے کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ اس لیے کمزور کے ساتھ جوڑا ہے انسان کے اس لیے کمزور اس کا استعمال ہے اس کے جب آدمی اللہ سے جڑتا ہے تو ہر کام آتا نہیںرا اور انفارمیشن دے کر شام ہو گئے دنیا میں کمبیائی کے علاوہ لاگو ہوتا کو محنت اور تعداد کی محنت میں کرتی ہے شام ہو گئے دعوت کی محنت کی ایک خاصیت رکھتی ہے کہ بھی ماحول میں اس محنت کو نبیوں کے طریقے سے کیا جائے گا ہفتہ لگ رہا ہو اس محنت سے دین کو دن جیسے بارش جب آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے کہ بارش جب آ گئی اب دو مہینے کے بعد جہاں پہ بہت سردر ہو جاتا ہے یا دیکھ ہی رہے کا کیا مٹی مٹی کی یا لوگوں جانور چل کر کے سارا ایسے ہو گیا تھا لیکن یہ بارش کی ایسے دعوت کی حادثے اب دعوت کی خاصیت میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آدمی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنے کو بنانا ہے جس سڑک کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا ہی ہی نہیں کیا جو ہے جس سڑک کی دعوت پر دعوت دے رہا ہے اس کے میں کی کہ عوام کی زندگی میں نہیں تو پھر اس سال کی عدل سے تعلیم کیسے مضبوط ہو اس لیے ہم یہاں سے بات کر ہم جو پہلا جو حکم دیا ہے یہ وہ ہے کہ جو آپ پر وہی اتاری جاتی ہے آپ پہلے افراد نبی کو خود کو معلوم کیا ہے کہ ہم نے جو وہی اتاری ہے وہیں پر آپ کو چلے اور یہ اللہ علیہ وسلم پچھلے والوں میرے جنم تھے افطال شرموں نے میرے بھائی ہم سب کو بڑا ہی کرم فرمایا اور شروع نے اور اس کے ساتھ ہم نے دعوت کی مبارک کرنے کے ساتھ ہماری نشا اب ایک طرح اپنے آپ کو فرمایا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آمان ہے اور دوسری طرف امت پر محنت کرنی ہے اب سب بیٹری دنیا سے کیسے ختم ہوگی دنیا دین کیسے زندہ ہوگا لوگوں میں سے خواہشات کیسے ختم ہوگی لوگوں میں کے کی آوازیں کیسے آئیں گے دنیا میں اپنی اپنی سے کیسے ختم ہوں اور ہمدردیاں کیسے آئیں گی اب اس کو اگر ہم اپنی اثر سے سوچیں گے ہمارے کوئی نہیں لیکن ہفتال شاہوں میں جو محنت کی ہے اس محنت کو کیا گیا ہے اس کے صحیح طریقے سے کیونکہ آگے کے سارے مراحل ہیں وہ ہر تالوں کے ٹوٹل کیا ہے یہاں تک کہ محنت کرنے والے کو محنت کرنے کرتے اپنے اندر کے ساتھ کی وجہ سے خدا اسے قابل کمی کرتے چلے جائیں اور ایسا کمی کریں گے کہ پھر ہواؤں کے میں اور باطل کے طوفان اور باطل کی طرف سے نکلنے والی اسکیمیں وہ ساری چیز سے ٹکرا کے پھیل ہوتی ہے جیسے ایک درخت وہ اس کی صحیح ترقی سے زمین میں ڈالا جاتا ہے اور جب محنت کرتے کرتے وہ درخت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کی جڑی نیچے بن جاتی ہے کہ وہ ہفائی جو درخت آگے پیچھے تو ہوگا اسے درخت جمع ہے ایسے ہی محنت کرنے والا جب محنت کرتے کرتے اپنے اندر آپ کو جائے تو پھر ہم میں چاہ رہا ہوں اس کی نیت جو ہوگی پر معاملہ اب میرے دوستوں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سوچے میں اللہ پاس میں بہت سی چیزوں سے اللہ اس سوچے کو نمانا اور یہ اللہ ہی کی طرف اللہ ہی کی طرف بہت سی چیزیں اللہ نے دینی سے بھی دنیا کی اللہ نے خوشی شروع کیا مقاطی کو شروع کیا اللہ آب کے حضرات کی تشریف ہر ہوتے ان کے ذریعے سے بہت کچھ نفع ہوا یہ ساری چیزیں اللہ طرف اور جب تین زندگیوں میں آ گیا اور نسبت خدا مدافعتی پر خرچ کرنے کا انکار کرنا جسے ہر شاہوں نے اسے ہمت دی اسے قوت دی اور اس کے مسائل کو آسانی بھی کیا اب اس وقت میں دوستوں یہ پوری دنیا میں شکر ہے کہ جماعتیں ہماری تقریباً تیئیس جماعتیں اس وقت میں ہماری پہلے بندوں عام لگے بندو تقریباً اکیس جماعتیں وہ رہے کہ جن کا قانونی آئی نہیں ہو رہے اور ہاں دو جماعتیں پیش ہوئی تو اس کے بعد تقریباً تیس جماعتیں ایسی ہے جو لائن کھڑی ہے نہ ہو جائے نہ ہو جائے اللہ کا شکر ہے ہے لیکن اس پر ہم ناراض نہیں کرتے ہم کتنا کر سکتے ہیں ہم کتنا کر سکتے ہیں جب تک سامنے ٹارگیٹ ہمارے موجود نہیں ہوتا آر بھی جو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے ان بہت کچھ سمجھتا ہے بہت اللہ کا شکر ہے نہیں ہمارا بہت ہماری جماعت افریقہ کی جا رہی ہے چیز کی جا رہی ہے آسٹریلیا میں بھی جا رہی ہے امریکہ میں بھی جا رہی ہے نیشنل میں بھی جا رہے ہیں اللہ کر سکتے ایک تو ایک یہ ہم کتنا کر سکتے کتنی کتنا یہ ہمیں سوچنا اور اس ٹارگیٹ پر ہمیں کیسے اللہ نے ہمارا یہ بدل دیا ہے آپ ہر بستی میں جا رہے ہیں آپ کو چل رہے ہیں آپ کو مہنگی مہنگی سارے نظر رہے ہیں جہاں دیکھو وہاں تعلیم کام ہو رہا ہے گھر میں بنا رہے منال یہ وہ ساری تو اس کے مانا کہ ان کے پاس مال ہے مال ہے اب اس کا مال مالک ہاں اگر تع پر نہیں لگا تو خواہشات پر لگے جب خواہشات پر لگے گا تو بنائے جائے اور یہ جان مال تعاد پر لگے گا تو آسمان سے بدلتے جائے اس لیے ہر ایک کسان سے ہماری ہمدردی اور ایسامی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کی جان اور مال اللہ کے عوام میں اللہ کی مرضی کا پڑ سکے جب مال مرضی کا پڑ سکے گا تو برکت رہے گا رحمت رہے گی اور بناؤ کی حفاظت ہوگی اگر نہیں کہنا مال رکھنے والے کی یہاں اللہ رہتی ہے یہ دیکھتے رہے کچھ نہ کچھ دیکھے کام ہی دیکھنا اگر صحیح کی دیکھے غلط دیکھے دماغ سوچ رہے گئے کام ہے آپ برجا ہو کہ آپ دماغ کو روکے سوچیں اگر اس کو میں پابندی لگا تو صحیح سوچنے آ گئی صحیح کو خبر نہیں مال استعمال ہونے والی چیز ہے اگر اس مال کا صحیح استعمال ہوا تو اس کی اپنی زندگی میں یا میں برکت آئے گی اور اندر کرے گی اس کے لیے اس وقت میں اللہ کا شکر ہے ہمارے گاج میں اللہ کا کرم ہے یا زمانے بنتے بنتے حملوں کی جمانے بڑھتے شروع ہو گئی یہ ہو ہوں لیکن ہمارا کی ہے ہمیں یاد نہیں ہے میں بہت آگے ہیں اور آگے جانا میں بہت آگے ہے جس من کا ہر معاملہ ہر غریب اپنے جان و پار میں سب سے پہلے اس دین چمک کو سہواگی کر سہواری کے سیزا لیکن کم سے کم ابھی ہمارا نشانہ یہ ہو ہماری ہر مسجد سے گجرات میں ہر مسجد سے ہماری جماعت ہر سال کے کرنی میں پورے سال میں کہہ رہا ہوں تین سو پینسٹھ دنوں میں کہتا ہوں اور ہر مسجد کے اطراف میں کم سے کم دو سو ڈھائی سو گھروں کا ایوریج پڑ اس میں آٹھ تو ہر سال اللہ کی راہ میں دنیا کی کسی کسی دن کو یہاں پر محنت کرتے اور ابھی ہم دکھا ہے کریں باسٹھ لے کر جوابیں ہوئی سمجھ سمجھے بہت ہوئے یہ بہت سارے ہے بہت آگے کتنا جانا ہے جاننا تو ہمیں ہے کم سے کم ہر مسجد سے ایک جماعت کے لیے گجرات میں کوئی تقریباً چھ ہزار کے اوپر ہوتی ہیں اس میں سے ایسی مندر ہے جس کی آمد دعوت اور دعوت کا کام ہو رہا ہے یہ تقریباً ان کی سو سے تین ہزار بہت اگر اس سے تھوڑے سے اوپر آ جاتے ہیں اس سے بھائی ہلکے کی ایک مانگ ہر حلقہ ایک جماعت کیا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے والوں نے فکر کو دیا ہم اس پر پہنچ رہے ہیں ہمارے ہر میرے سے جماعت تو بھی سالانہ تین جو جماعتیں بنی یہ کیا حق ہے تین تین سو کے اوپر سالانہ تین سو حلقے بن گئے یہ مشکل نہیں ہمیں ٹارگیٹ ہے ہمارے پاس بہت بڑا آمدہ ہے جسے چار چار مہینے کئی بار لگا ہیں ایسا ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا لیکن یہ ساتھیوں کو ہم کی بنیاد کو رہے ہیں ایسے ہی بنیاد کو ہم اپنے ساتھیوں کی تشکیل نہ کریں گے ساتھی کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس پیسہ ہے بڑے بلڈر ہیں یہ بڑے ہیں یہ بہت غلط دنیا کے لیے ساتھی کے سفاس ہے یہ قربانی دیتے دیتے پابندی سے چار مہینے ایک جنڈا چین کے عام والے کو کرتے ہوئے اس آدمی کا تعلق اپنے انداز سے ہو چکا ہے اور یہ اپنے انداز سے اپنی بات کو منوائے گا اور روئے گا لیکن آدمی اس میں لگتا کہ نہ کھانے کا گھر نہ سواری کے لیے گھوڑا ہے نہ سواری کے لیے اونٹ ہے وہ اندر کی کوڑائی کیا کروں کیا کروں کیا کروں یہ ان کا آگے بڑھا ہے یہ اس کا ہمارے ذہن میں یہ ٹارگیٹ ہو ہمارا یہ ساتھی یہ ٹارگیٹ ہو جتنے بڑھیں وہ مان کے راستے سے نہیں بڑھیں گے بڑوں نے ان کی تربیت کے لیے اس پر تقاضے ڈالے آپ کو جانا ہے آپ کو جانا ہے آپ کو جانا ہے وہ دعائیں کرتے رہے لیکن ظاہر کے اخبار سے انہوں نے کوئی نہیں کچھ اللہ سے فیصلہ کرا تو ہو اللہ سے سفر ہماری یہ چیز اور اس کے لیے سب کہنے ہماری ذات ہے ہم اپنی ذات کو آگے کریں گے پھر اپنی نقصت پھر اپنے طور پر وقت کیا کوئی مشکل نہیں ساتھی کو بیرون کا شوق نہ ہو ساتھی بنا بناؤ کہ آپ آتا آپ کون ایسا کرنے سے زمانے کم ہو جائے گی کم نہیں میں نے آپ کے سامنے کئی میں دے دیتا ہوں کہ دو ہزار چار پانچ میں ہمارا پورے سال کی جماعتوں کا تعلق سال میں آٹھ جماعتوں پورے ساتھ میں پورے گجرات سے سات یا آٹھ جماعتی جاتے ہیں تعلیم دو ہزار چار میں اسماعیل صاحب تھا نبی صاحب حضرات کے ساتھ سن لوگ ملا مل گئے وہ کسی وقت میں حضرت سوال کے کمرے میں حضرت لوڑا نے ایک بات کہ ہمارے دے جانے والے ساتھ نمونوں سر بھی اس اس کے چار مہینے لگتے ہیں تو دیکھیں بیٹھ کر کے ہم نے آپس سے یہ سوچا لیکن کم از کم ایک مطلب آپ کے چار مہینے میں تو آج بھی تھا منٹ نہیں ہے زیادہ نہیں تو کم سے کم دو مرتبہ چار مہینے سے لگے اس سے مہینے کی تین دن لگے ہو سال کا گا کم سے کم پیچھے تین چار سال کا ہوتا لگا یہ بیٹھ کر کے آپ اس کو مناسب اور اس کو چلایا ہمارا اپنی محکوم اللہ اسے بڑھے رحمت کرے اس نے کہا ہمارے بیٹھ نے جتنا آنا ہو جاتا ہے تو میں کوئی شرط ہونا میرے بہت ہی لاتے میں اور اللہ کا شکر ہے پھر کہاں کی تیز کہے گی اب مہما پڑتا ہے جماعتیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی جوان کے کام کرنے والی لڑکی سے حاضر ہوئے اور اس میں جماعتوں میں اور آپس میں یہ ساتھی ہیں اور اللہ نے بڑی مدد کروا دی یہ دو ہزار دس سے اللہ نے زون کی جماعت چلا زون کی جماعتوں میں جو شادی زماعت کرے ایک درختوں کے لیے بڑے ہوئے سے محمود اس کے بعد جو ہماری جماعت جانا شروع ہوئی اس جماعتوں سے وہاں جا کر کے آرام نہیں مقامی ہاں، لوگوں سے نے بڑے یہ کہا ہمیں وہاں بھیجو جہاں تک جماعت رہے ہیں ہمیں وہاں بھیجو کہ جہاں کوئی کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو لیکن جماعت نہ گئی ہو وہاں مجھے یاد ہے جماعت یہاں کی معاشیت کے علاقے میں وہاں سے وہ علاقہ جس علاقہ میں ڈاکٹر اپنی جماعت کی نہیں ملے وہاں کے حالات کے لیے ہو جائے اور سب سے جانتا ہوں ہر وقت کا کوئی اس کی جنگ پر رہتے ہیں لیکن جماعت نہیں ہم سے بنانا چاہتا ہے نہیں پیس ملتا اور یہ جماعت کو بنانا چاہتا ہے ڈاکٹر کا رہا ہم نے کہا بھائی ہم نہیں کیا پاتے ہم شوگر نہیں کیا کیا پاتے تم بات کے اجنبی مہمان کیا کرو گے ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا جو جیسا گئے اور ماشاء اللہ میں تو یہ کہوں کہ آپ کی ساری جماعتوں میں وہاں جا جاتا تو کاغذاری کا سامنے آتے ساتھیوں نے حالات کو بھول گئے تو یہ ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ ساتھی آرام کو بھول گئے ہمیں علاقے کو اور ایک ایک کامزاری جو آتی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھی تین حالات پہ کام کرتا کرتے ہیں اندر ہے جب ہماری خطر کام کر کے آیا اور اس سے جس انداز سے کام کیا پورے خطر کے کام کے روح کو بدل ہے کہ جہاں اس لیے جو ایک تاجابے جس کے بعد چھٹی ہوتی ہے وہ چھٹی والا کیا ہوتا ہے میں جو جماعت جنہوں نے ٹارگیٹ وہی چیزیں جو گجرات گاس سے انہوں نے وہ نہیں کہا یوں کرو یوں کرو کرو ان کے ساتھ شورا اور سارے پرانوں نے بڑا بہت صحیح کر دی ہے اور عملی طور پر یہ سامنے آ گیا تین کی چھ جماعتیں نکلنی شروع ہو گئی چھ کی بارہ جماعتیں نکلنی شروع ہو گے ہاں، ہاں، ہاں۔ ہمارے ساتھی سے اے سیوں میں رہنے والے ہیں ساتھی اے سی سے اے سی کا گزرتی ہے جو بغیر سال کے ایک دو کلو میٹر نہیں جاتے ہیں لیکن میں جماعت کو جو بھیجا میرا خاص طور پر جماعت جمع نہیں بھاؤ نگر کا ہمارا مندہ افزل مندہ جہاں کوئی جماعت نہیں گئی پورے اس پٹی پر کسی کا سڑک نہیں ہے پوری اس پٹی پر کسی کے لائٹ نہیں ہے اور یہ بھاؤ نگر کے ماشاء اللہ امیر لوگ حالات کے سے پیدل کریں جو انہوں نے دو سو کلو میٹر کے ایریے میں جماعت جو کام کیا ہے تو اس سے پہلے کوئی جماعت بھی گئی میرے دوستوں اللہ سے کام لے ہے لیکن ہم اللہ سے جڑے تھے تو ہم پانی اور اگر آپ کے دماغوں میں ہی آیا کہ کو کون جا سکتا ہے کیسے جا سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اب یہ سال کا آخری ہمارے علاقے کے غریب لوگ لیکن جنہوں نے چیز کو لیا ہے اپنے سب کے چلے جا رہے ہیں جماعتیں بڑھتی چلی جا رہی اور بہت سے امیروں کے علاقے میں لیکن پتہ نہیں سمجھ میں اثر نہیں آ رہا ہے ان کی جماعت آدمی بڑی نہیں ہے سوچے انداز سے معاملے میں اپنے اپنے محنتوں کی ہمیں آگے بڑھنا ہے بلکہ میری تو درخواست میں اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ رکھنے والا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں دو مرتبہ چار مہینے اس میں بھی ابھی چیز لانے کی ضرورت ہے کہ دوسری مرتبہ کے چار مہینے اس کے دس سال کے اندر میں رکھے ہوئے رات کو ایک آدمی کی انیس سو پچانوے میں چار مہینے ہو رہا ہمارے ساتھ مضبوط ہو سفار کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر نہیں پیسے کی بنیاد پر نہیں میرے دوست اللہ کی رحمت ہے اللہ کی جسے کھاؤ اسی کا کرم ہے وہی چڑھا رہا ہے وہی صبح کی ہمت کا سبب بنتا ہے اللہ کا شکر ہے اس کمزور صبح گجرات کی اور گجرات کے ساتھ زور سے کھڑا عوام میں رہا تو نہ جاتا ہے لیکن اللہ ان حالات دے رہا ہے خدا ہمت دے رہا ہے خدا طاقت دے رہا ہے تمام زیروں پہ جماتے جا رہے ہیں تمام سوکھوں پہ جماتے جا رہے ہیں خدا کرے کو بھی نظر آ جائے ہمارے سامنے یہ دنیا کے ساری ملک میں ساتھ کریں دو سو تین چیز جماعتیں ہماری اور اللہ کی نہ کوئی مشکل نہیں بولے رسمان اپمان دانش مند جنگل میں آتے ہیں سمندر چیرتے ہیں ہونا اللہ کا جڑ ہے اللہ کی مدد کے ساتھ اس لیے دوستوں ماشاء اللہ اب تک کے ساتھ سامنے کام جائے آسائش جتنے تھے کتنا ہوا اور جو الگ باقی ہے اس کے لیے ہمارے سامنے سپتمبر کا آنا اکتوبر نومبر دو ڈھائی مہینے ہیں اس کے لیے کیا کیا محنت کریں کیا ترتیب ہے پھر اگلے سال کے مطالعے کو سوچیں اب ذرا بتانا شروع ہو جلد والے ہاتھ کے شروع میں آزمائش کتنے تھے کتنی